سبق نمبر سینتیس اول کا قاعدہ اللہ تعالی علم اسلاف کو جزائے خیر عطا فرمائیں ان حضرات نے ہزاروں فرضی مسائل کی بار بار مشق کر کے ہمارے لیے ایسے قواعد بنا دیے ہیں کہ ہم آسانی سے میراث تقسیم کر سکتے ہیں آج مسئلہ آئلہ کی بات ہوگی ورسا زیادہ ہیں اور مال کم اگر ہم ہر وارث کو اس کا شرعی حصہ دیں تو مال کم پڑ جاتا ہے اور سب کو پورا حصہ نہیں مل سکتا اب ہم ہر وارث کے حصے میں سے اس کے اصل حصے کے تناسب سے کٹوتی کریں گے یوں سب کو میراث بھی مل جائے گی اور کسی ایک وارث کا حصہ کم نہیں ہوگا بلکہ سب کا تھوڑا تھوڑا کم ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ مختلف صورتوں میں میراث کی تقسیم ان سات عادات میں سے کسی ایک کے ذریعے ہوتی ہے دو تین چار آٹھ چھ بارہ چوبیس اب قاعدہ یہ ہے کہ جن مسائل میں میراث کی تقسیم پہلے چار عادت سے ہوتی ہے وہ مسئلہ ہمیشہ عادلہ رہتا ہے یعنی بالکل برابر برابر تقسیم ہوتا ہے اس میں اول نہیں آ سکتا چنانچہ جہاں بھی مسئلہ دو تین چار یا آٹھ سے حل ہو رہا ہو تو آپ بے فکر ہو جائیں یہاں کمی کٹوتی والی صورتحال پیدا نہیں ہوگی لیکن جہاں تقسیم آخری تین اعداد میں سے کسی سے ہو رہی ہو تو وہاں کبھی کبھار اول آ سکتا ہے یعنی میراث کم پڑ سکتی ہے تو اب ہمیں اسی میراث کے زیادہ حصے بنا کر رسا میں تقسیم کرنے ہوں گے چنانچہ ہر حصے کی مالیت کچھ کم ہو جائے گی مثلا پہلے ہم نے ایک روٹی کے بارہ ٹکڑے کر کے رسا کو دینے تھے اب تیرہ ٹکڑے کریں گے تو ہر کسی کا حصہ کچھ نہ کچھ کم پڑ جائے گا مثالوں سے آپ اچھی طرح سمجھ لیں گے انشاءاللہ اب اس میں قاعدہ یہ ہے کہ جہاں مسئلے کی تقسیم چھ سے ہوتی ہے وہاں اول دس تک آ سکتا ہے یعنی پہلے وہ مسئلہ چھ سے حل ہو رہا تھا اب سات آٹھ نو یا دس سے حل ہوگا اور جہاں مسئلہ بارہ کے عدد سے حل ہو رہا تھا وہ کبھی تیرہ پندرہ یا سترہ سے حل ہوگا اور جو مسئلہ چوبیس سے حل ہو رہا تھا وہ کبھی ستائیس سے حل ہوگا یعنی چھ کا اول سات آٹھ نو یا دس آ سکتا ہے بارہ کا اول تیرہ پندرہ یا سترہ آ سکتا ہے چوبیس کا اول ستائیس آ سکتا ہے میراث کے تمام مسائل کا حل ان سات اعداد سے ہوتا ہے دو تین چار آٹھ چھ بارہ چوبیس ورثہ زیادہ اور مال کم ہونے کی صورت میں مال کے زیادہ حصے بنائے جا سکتے ہیں تو بعض مسائل سات آٹھ نو دس تیرہ پندرہ سترہ اور ستائیس سے بھی حل ہوں گے سات سے مسئلہ حل ہونے کی مثال ایک عورت کا انتقال ہوا ورثا میں خاون اور دو حقیقی بہنیں ہیں خاون کو یہاں نصف ملے گا دو حقیقی بہنوں کو سلوسان یعنی دو تہائی قاعدے کے مطابق مسئلہ چھ سے حل ہونا چاہیے کیونکہ قسم اول کا نصف قسم ثانی کے ثلثان کے ساتھ آ گیا اب چھ کا نصف تین بنتا ہے وہ خاون کو دیں اور چھ کا دو تہائی چار بنتا ہے وہ بہنوں کو دیں تو حصے کم پڑ گئے کیونکہ تین خاون کے اور چار بہنوں کے یہ سات حصے ہوں گے تو چھ کا اول ہوا سات میں چنانچہ اب سارے مال کے کل سات حصے کریں گے ان میں سے تین خامند کو اور چار حصے بہنوں کو مل جائیں گے کل میراث مثلا تیس ہزار تھی اس کے اگر چھ حصے بناتے تو خامند کو نصف یعنی تین حصے ملتے جو پندرہ ہزار بنتے اور بہنوں کو چھ میں سے دو تہائی یعنی چار حصے ملتے جو بیس ہزار بنتے یہ کل پینتیس ہزار ہو گئے جبکہ میراث تیس ہزار ہے تو اب اول آ گیا تیس ہزار کے ساتھ حصے کریں گے تین حصے خاوند کو اور چار حصے بہنوں کو مل جائیں گے خاوند کو اب پندرہ ہزار کی بجائے تقریباً تیرہ ہزار سے کچھ کم اور بہنوں کو بیس ہزار کی بجائے سترہ ہزار سے کچھ زائد مل جائیں گے یہاں چھ کا اول سات پر ہوا